سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی پہلی رقط میں سجدہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہے راوی حدیث سلیمان تیمی نے کہا میں نے یہ حدیث ابو مجلس سے نہیں سنی حدیث نمبر دو ہزار چودہ مسند احمد